وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اور دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل ام القرا کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے قبول کر لے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل بڑے ہو چکے تھے ابراہیم نے کہا اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسماعیل نے کہا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اسے کیجئے کہا تم میری مدد کرو گے کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل پتھر لاتے رہے اور ابراہیم جوڑتے رہے جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر یعنی مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم جوڑتے رہے اور اسماعیل ان کو پتھر لالا کر دیتے رہے دونوں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا السمیع العلیم اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے ابن ابی حاتم نے وہیب بن الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیل الرحمن آپ اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے وہ ہے عبداللہ بن مبارک فضیل بن عیاض اور عبدالرزاق وغیرہ کے شیخ اور بڑے عابد و زاہد آدمی تھے